حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا میں گزشتہ رات آپ کے ہاں آیا تھا مگر اندر آنے سے میرے لیے یہ امر مانے تھا کہ آپ کے گھر کے دروازے پر تصویریں تھیں اور گھر میں تصویروں والا پردہ تھا اور کتا بھی تھا چنانچہ آپ گھر میں تصویر کے متعلق حکم دیجئے کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے اور درخت کی مانند ہو جائے اور پردے کے متعلق حکم فرمائے کہ اسے کر دو تکیے بنا لیے جائیں جو پھینکے جائیں اور پاؤں سے روندے جائیں اور کتے کے متعلق فرمائیے کہ اسے نکال باہر کیا جائے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا یہ کتا حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کا تھا جو ان کے تخت کے نیچے تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اسے نکال باہر کیا گیا امام ابو دبود رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان نزد سے مراد وہ شے ہے جس پر کپڑے رکھے جاتے ہیں اور وہ چار پائی کے مشابہ ہوتی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اٹھاون